السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمين الله الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله صلوات وسلامه عليه محمد رسول وسلام علیہ وََہ صحاب و منیبح وسن سنتین و وبعد اس سے پہلے ہفتے میں نماز کو باطل کر دینے والی کچھ چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا تھا جو چیزیں بیان ہوئی تھیں انہیں میں سے ایک چیز تو یہ تھی کہ جان بوجھ کر کے آدمی کا نماز کے اندر گفتگو کرنا جانتے ہوئے بھی کہ چیز حرام ہے بات چیت کرنا پھر بھی وہ نماز میں اگر بات چیت کرتا ہے جان بوجھ کر کے کرتا ہے اور اسے مسئلے کا علم ہے جاہل نہیں ہے کوئی نیا مسلمان نہیں ہے کہ اس کو نہیں معلوم کہ نماز میں گفتگو نہیں کرنا چاہیے اور نماز میں گفتگو کر لیتا ہے تو اسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی دوسری چیز جو بیان کی گئی تھی قہقہ لگانا نماز کے اندر ہنسنا زور زور سے قہقہ لگانے سے بھی انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے تیسری چیز کیا ہے کھانا کھانا نماز انسان خوشور خضو کے ساتھ پڑھتا ہے اسی لیے شریعت کے اندر کیا کہا گیا کہ اگر آدمی کو بھوک لگی ہوئی ہو اور نماز بھی نماز کا بھی وقت ہو گیا اور اس کو اتنی زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے کہ وہ اگر نماز پڑھے گا تو اس کا دل نماز میں نہیں لگے گا کہاں لگے گا کھانے میں تو پہلے کھانا کھائے اس کے بعد نماز پڑھے وہ ٹھیک ہے تو اگر کوئی نماز میں کھائے گا تو ظاہر بات ہے اس کی نماز باطل ہو جائے گی چوتھی چیز کیا تھی پانی پینا پانی یا کوئی بھی چیز پینا اس سے کیا انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے اور گفتگو کرنے میں کسی سے گفتگو کرنا یا موبائل سے گفتگو کرنا موبائل میں جواب دینا سب حرام ہے یہ سب نماز باطل کر دینے والی چیزیں ٹھیک ہے تو یہ چار چیزیں بیان ہوئی تھیں کہ اس سے انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے ایک اور چیز بیان ہوئی تھی جو مانوی چیز ہے کہ ریا کاری انسان دکھاوے کے لیے نماز پڑھے ریا کاری کے طور پر نماز پڑھے اس کے نماز پڑھنے کا مقصد اللہ کی رضا نہ ہو اللہ کے لیے نہ پڑھ رہا ہو اس لیے پڑھ رہا ہو کہ لوگ اس کو نمازی کہیں دین دار ہیں لمبی عمر ہے داڑھی ہے زیادہ عمر ہو گئی ہے نماز نہیں پڑھے گا لوگ تانا دیں گے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ بھی جانے کہ یہ چیز نظر آنے والی نہیں ہے اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے انسان نماز پڑھنے میں مخلص ہے یا مخلص نہیں ہے یہ اللہ جاننے والا ہے ہمیں نہیں حکم دیا گیا کہ ہم کسی پر حکم لگائیں ٹھیک ہے کہ بھئی آپ کی نماز میں خوشو آپ کی نماز میں جو ریا کاری ہے آپ دکھاوے کے لیے نماز پڑھ لیں ایسا کہنا ہمارے لیے حرام ہے ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا معاملہ دل سے ہے اور دل کے بارے میں صرف اللہ جاننے والا کہ آپ کے ہمارے دل میں کیا ہے انسان نہیں بتا سکتا اس لیے کسی کے بارے میں حکم لگانا کہ وہ ریا کار ہے وہ منافق ہے دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے دکھاوے کے لیے قرآن پڑھتا ہے دکھاوے کے لیے عمرہ کرتا ہے دکھاوے کے لیے صدقت و خیرات کرتا ہے یہ سب کہنا حرام ہے جائز نہیں ہمارے لیے مسلمان ہے اور مسلمان کے بارے میں حسن زن رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے سب کر رہا ہوگا وہ دکھاوے کے لیے نہیں کر رہا ہوگا اور اگر وہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا ہم حساب لینے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ ہم کسی کا حساب لیں ہم کو اچھی بات کا حکم دینا ہے لوگوں کو بتانا ہے بری بات سے لوگوں کو روکنا ہے یہ ہمارا کام ہے حساب لینے والا اللہ رب العالمین قیامت کے دن سب کا حساب ہوگا تو یہ کچھ باتیں گزشتہ ہفتے میں بیان ہوئی تھیں کچھ باتیں انشاءاللہ آج کے درس میں بیان کریں گے اور جیسا کہ میں نے شروع میں اعلان کیا کہ جمعہ کو انشاءاللہ سر کے بعد یہاں پروگرام ہے تو آپ سب لوگ رہیے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ شاء اللہ خیر پانچویں چیز کیا ہے انسان کی شرمگاہ کا کھل جانا بے پردہ ہو جانا ٹھیک ہے اگر یہ چیز کھل جاتی ہے تو انسان کی نماز نہیں ہوگی ٹھیک ہے مان لیجیے گھٹنا ہے یہ نا گھٹنے تک کیا پردہ ہوتا ہے یہ سطر میں داخل ہے اور کہاں سے لے کر کے انسان کی ناپ سے لے کر کے یہاں تک پردے میں داخل ہے اسی طریقے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے منع فرمایا کہ آدمی نماز پڑھے اس کا کندھا کھلا ہوا ہو جیسے ہمارے نے فرمایا کہ اگر لڑکی بالغ ہو جائے تو آپ نے کیا حکم دیا اس کے سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے اگر سر کھول کر کے نماز پڑھتی ہے تو آپ نے اس سے منع فرمایا اس کی نماز نہیں ہوگی تو اگر انسان کی شرمگاہ نظر آ جائے اس کی پیٹھ اور اس کا اور پچھلے کا حصہ حصہ نظر آ جائے اس طریقے سے اگر وہ پڑھتا ہے نماز تو اس کی نماز نہیں ہوگی اس کی نماز نہیں ہوگی بہت افسوس ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی لوگ چھوٹی چھوٹی قمیص پہن کے آتے ہیں ٹی شرٹ پہن کے آتے ہیں اور جب سجدہ کرتے ہیں تو پیچھے کا حصہ کھل جاتا ہے ان کا یہ بہت غلط بات ہے یہ اگر ان کو نہیں معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ ممکن ہے معاف کر دے لیکن بہرحال یہ بہت ہی غلط بات ہے یہ کیونکہ جو پیچھے والا رہتا ہے یا بغل والا جو رہتا ہے اس کی نظر پڑتی ہے اس کی نماز خراب ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسرے کی نظر آپ کی شرمگاہ پر پڑتی ہے چھوٹی چھوٹی شرٹ پہن کر کے آتے ہیں اور جب سجدہ کرتے تو اوپر چلا جاتا ہے وہاں کیسا انسان کا کھل جاتا ہے یہ ایسا کرنا غلط ہے مسجد ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں انسان بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کتنا اچھے کپڑے میں پہن کر کے آپ جاتا ہے بہترین کپڑا پہنتا ہے صاف ستھرا کپڑا خوشبو لگا کر کے بہترین اللہ کے جو ہے بادشاہوں یا بڑے لوگوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ہم تو اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اللہ سے انسان نماز میں سرگوشی کرتا ہے نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا نام ہے تو ہم اس طریقے سے اگر آئیں گے کہ بے پردگی ہو جائے ہمارے جسم کا وہ حصہ نظر آئے جس کو چھپانے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے تو پھر آپ دیکھیں یعنی بڑا بڑی عجیب و غریب بات ہے یہ جی ہاں اور جو انسان نماز پڑھ رہا ہوتا پیچھے اس کی نظر پڑتی ہے ایک حرام چیز پر اس کی نظر پڑتی ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا وہی انسان ذمہ دار ہوگا وہ اپنی آنکھ تو بند نہیں کر سکتا ہے نماز پڑھ رہا ہو تو اس لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں لمبی قمیض پہن کر کے آئیں لمبا کرتا پہن کر کے آئیں تاکہ جب آپ سجدے میں جائیں تو ایسا نہ ہو کہ کپڑا آپ کی کا کھل جائے اور پیچھے کا حصہ جو ہے پیچھے والے لوگوں کو یا بغل والے لوگوں کو نظر آ جائے تو اس سے بھی انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے چھٹی چیز کیا ہے اگر انسان قبلے سے وہ مڑ گیا ہے دوسری طرف دوسری سمت زیادہ انحراب زیادہ مڑ گیا ہے تو صورت میں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے زیادہ انحراف کا مطلب یہ ہے زیادہ مڑ جانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارا قبلہ پچھم ہے ٹھیک ہے مغرب ہے ہمارا قبلہ اب آدمی مغرب کے بجائے مان لیجئے دکن کی طرف جنوب کی طرف رخ کر لے یا شمال کی طرف رخ کر لے یا اس کے اپوزٹ میں رخ کر لے ایسی صورت میں انسان کی نماز باطل رہتی ہے لیکن اگر قبلے کی طرف اس کا رخ ہے لیکن مان لیجئے قبلہ سیدھے ہے لیکن آدمی تھوڑا ایسا کھڑا ہے تھوڑا ایسا کھڑا اس کی نماز ہو جائے گی کیونکہ وہ قبلے ہی کی طرف اس کا رخ ہے کیونکہ ہمارا قبلہ جو ہے کعبہ ہے سمت ہے ہمارا قبلہ ہمیں اس کی طرف رخ کر کے کھڑا ہونا ہے اس کی طرف رک کر کے تو اور قبلہ لا کے سلکدی سے مابین مشرق مغرب قبلہ مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی سمت بدل دے گا اور سمت سے مڑ جائے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی لیکن سمت کی طرف آدمی کا رخ ہے اور مطلب ایک دم سامنے نہیں ہے جیسا مان لیجیے آپ کھڑے ہوتے ایک دم سیدھا لیکن آپ تھوڑا ایسا کھڑے ہو گئے یا تھوڑا بائیں طرف آپ کا جھکا ہو گیا دائیں طرف آپ تھوڑا مڑ گئے تو آپ کی نماز ہو جائے گی کیونکہ آپ کا رخ اسی طرف ہے قبلے ہی کی طرف ہے لیکن اگر آپ کا رخ قبلے سے الگ ہو جائے سمت بدل جائے تو ایسی صورت میں انسان کی نماز جو ہے نہیں ہوتی نماز باطل ہو جاتی ہے ساتویں چیز کیا کہ نماز کے اندر لگاتار بار بار ابس کرنا زیادہ حرکتیں کرنا یا کھیل کود کرنا نماز کے دوران اللہ نفرا کا لال مومنون الزین فی صلاحی مخاش اون وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کے اندر خوشو اور خزو اپناتے ہیں اللہ کے خوف سے خشیت سے اللہ کے ڈر سے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے لوگ کامیاب ہیں اب انسان نماز میں پڑھے نماز میں حرکت کرے کھیل کود کرے آگے جائے پیچھے جائے ٹھیک ہے بہت زیادہ حرکت کرے بار بار وہ تو ایسی صورت میں گویا کہ وہ نماز کے لیے وہ مخلص نہیں ہے گویا کہ وہ نماز کے جو آداب ہیں ان آداب کو نہیں بجا لانے والا اس لیے ایسی صورت میں بھی انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے بہت زیادہ نماز کے اندر حرکت کرنا اچھل بٹک کرنا چلنا بغیر ضرورت کے اگر ضرورت ہے تو انسان نماز میں چل سکتا ہے مثال کے طور پر اگلی سب میں جگہ ہو گئی کسی آدمی کا وضو ٹوٹ گیا تو پچھلی صف والا آدمی اگلی صف کے اندر آ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ شریعت نے اس کا حکم دیا ہے لیکن بغیر ضرورت کے انسان آگے جا رہا ہے پیچھے آ رہا ہے اور چل رہا ہے انسان ادھر ادھر دیکھ رہا ہے حرکت کر رہا ہے بہت زیادہ لگاتار تو اس صورت میں یہ خوشی اور خزو کے منافی ہے خوشی اور خزو کے خلاف ہے ایسی صورت انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے آٹھویں چیز کیا وضو کا ٹوٹ جانا اگر انسان نماز کے دوران ہے نماز میں ہے اور نماز کے دوران سلام پھیرنے سے پہلے اگر انسان کا وضو ٹوٹ گیا تو اس صورت میں اس کی پوری نماز ختم ہو جائے گی پوری نماز باطل ہو جائے گی انسان تشہد میں ہے ہوا خارج ہو گئی ٹھیک ہے تو کیا کرنا اس کو نماز توڑ دینا نماز باطل ہوگی اس کی اب وہ جائے وضو کر کے آئے پھر دوبارہ نماز پڑھے اب وہ پوری نماز پڑھے گا ایسا نہیں کہ وہ دو رکعت پڑھ لیا تھا عشاء کی نماز چار رکعت ہے نا دو رکعت میں اس کا وضو ٹوٹ گیا تو ایسا نہیں کہ اس کی دو رکعت سیف ہے آئے گا تو صرف دو ہی رکعت پڑھے گا نہیں اس کو چار رکعت پڑھنا پڑے گا کیونکہ تہارت کیا ہے یہ شروع نماز سے لے کر کے نماز کے ختم ہونے تک پاک رہنا چاہیے آدمی کو اگر نماز کے دوران ناپاک ہو گیا چاہے پہلی رکعت میں دوسری میں چوتھی میں حتیٰ کہ سلام پھیرنے سے پہلے بھی سلام پھیرنا بھی نماز نماز کب مکمل ہوتی ہے سلام پھیرنے سے اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے السلام علیکم پر نماز ختم ہوتی ہے سلام نہیں پھیرا درو شریف پڑھ رہا دعا پڑھ رہا ہے اور اس کی ہوا نکل گئی اب اس کی چاروں نمازیں ختم باطل چاروں رکاتے عشا کی نماز چار رکعت جو بھی نماز پڑھ رہا ہوگا وہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی اب وہ جائے وضو کر کے آئے اور اس کے بعد نماز پڑھے وہ تو تہارت پاکی شروع نماز سے لے کر کے سلام علیکم کہنے تک نماز سے فارغ ہو جانے تک انسان کے لیے تہارت کی حالت میں رہنا ضروری ہے شرط ہے یہ اگر ٹوٹ گیا وضو انسان کی نماز باطل ہو جائے گی اللہ یہ کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کے یہ بیماری ہے ہوا خارج ہونے کی اس کو بیماری ہے یا اس کے کو پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں مستقل اب وہ آدمی کیا کرے گا یا کوئی عورت ہے اس کی شرمگاہ سے خون آتا ہے یا انسان کی شرم گاہ سے مرد کی شرمگاہ سے پچھلی یا اگلی شرمگاہ سے خون آتا ہے اور مستقل آتا لگاتار آتا ہے اس کو بےچارے کو تو اسی صورت میں اس کو نماز پڑھنا ہے وہ وضو کرے گا نماز میں داخل ہوگا اب نماز کے دوران اگر اس آدمی کی ہوا خارج ہو گئی یا اس کا پیشاب کے قطرے آ گئے تو یہ معاف ہے کیونکہ انسان کی مجبوری ہے فتق اللہ مستا اللہ کے سادہ جتنی ہو اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اب انسان کی استاد میں نہیں دوا بھی کرا رہا ہے علاج بھی کرا رہا ہے لیکن پھر بھی بیماری اس کی ختم نہیں ہو رہی ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں ان کا نام ہمرا بنت جہاش ہمارے نبی کی ایک بیوی تھی زینب بنت جہاش نام تھا ان کا ان کی بہن ہمرا بنت جہاش ہمارے نبی کے پاس تشریف لائیں کہنے لگی کہ میری شرمگاہ سے بہت زیادہ خون آتا ہے بہت زیادہ خون پورے مہینے خون آتا ہے تو میں کیا کروں اگر شرمگاہ سے خون آتا ہے تو اسے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے نا ہے نا ناپاک ہو جاتا ہو تو ہمارے نبی نے پوچھا کہ پورے اتنا خون آتا کہا کہ ہاں پورا خون آتا ہے اس کو استحادا کی بیماری کہا جاتا ہے بیماری ہوتی ہے عورتوں کو کہ ان کے شرمگاہ سے خون آتا رہتا ہے ہمیشہ اس کو استحاظ کی بیماری کہا جاتا ہے استحادا تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم کو حیض کتنا آتا تھا تو انہوں نے کہا کتنے دن حیض آتے تھے انہوں نے کہا تو آپ نے فرمایا کہ اتنے دنوں کو تم حیض شمار کرو مہینے کے اندر اور اس کے بعد اگر خون آتا رہے تو تم کیا کرو ہر نماز کے لیے وضو کرو اور کپڑا باندھ لو وہاں پر تاکہ خطرہ وغیرہ اگر گرتا ہے پیشاب کا یا خون کو وغیرہ تو زمین پر نہ گرے وہیں پر رہ جائے جو کپڑا آپ باندھ لیں آج کل پمپر وغیرہ آتا ہے جی۔ اس کو باندھ لے آدمی یا عورت کا معاملہ ہو اس کو باندھ لے اور نماز پڑھ لو یا تو چاہو دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ لو یہ بھی ماربی نے ایسی عورتوں کے لیے مردوں کے لیے رخصت دیا ہے کہ غسل کریں دو نمازوں کے ایک ساتھ پڑھ لیں یا تو پھر ہر نماز کے لیے وضو کریں اور ہر نماز کو اس کے وقت پہ پڑھیں لیکن جب وضو کریں گے تو وقت ہونے کے بعد ان کو وضو کرنا ہے وقت سے پہلے اگر وضو کر لیں گے تو ان کا وضو نہیں ہوگا جیسے مان لیجیے کہ ایک آدمی ہے اس کو کوئی بیماری نہیں ہے مغرب میں اس نے وضو کر لیا اب ایشاب کا وقت ہو گیا اب اس کا وضو باقی ہے تو اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کے ساتھ یہ بیماری لگی ہوئی ہے تو اس نے وضو کیا نماز ہو گئی اس کا وضو ختم ہو گیا اب دوبارہ جب ایشا کا وقت آئے گا اور وقت وقت داخل ہو جائے گا اس کے بعد اس کو وضو کرنا ہے اسے پہلے وضو کر لے گا تو وضو کا اعتبار نہیں ہوگا بات سمجھ نا وقت داخل ہونے کے بعد اس کو وضو کرنا ہے لیکن ایک آدمی جس کا وضو باقی رہتا ہے کئی کی نمازیں ایک وضو کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے یہ اس شخص کا مسئلہ جس کا وضو باقی نہیں رہتا اور اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے نماز کے دوران ہی کیونکہ اس کے ساتھ مجبوری ہے مجبوری کی صورت میں یہ معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے لیکن نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے نماز نہیں چھوڑ سکتا انسان ایک انسان آپریشن کراتا ہے ہوش آواز اس کے ہیں مان لیجیے اس کو وہ لگا ہوا ہے کچھ لگاتا ہے خون نکلتا رہتا ہے تو اس کو نماز پڑھنا ہے وضو کرے گا نماز پڑھے گا ایسا نہیں کہ نماز نہیں پڑھے گا وہ کیونکہ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے صرف دو صورتوں معاف ہے ایک تو عورت کے لیے کہ اس کو حیض آ گیا اور نفاس ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس میں عورت کے نماز حرام نہیں پڑے گی وہ حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑے گی حرام ہے ٹھیک ہے دوسرا کیا ہے کہ انسان کے ہوش و حواس کھو جائیں انسان پاگل ہو گئے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کی خبر نہیں اس کو یہ میری بہن ہے میری ماں ہے یہ میرے میری وائف ہیں کچھ اس کو معلوم ہے اس کو پرنام بھی نہیں معلوم یعنی انسان بیوقوف بےوقوف پاگل انسان پاگل ہو گیا اور اس کا دماغ ختم ہو گیا ٹھیک ہے ایسی صورت میں اس سے نماز معاف ہے ورنہ جب تک انسان کے ہوش و حواس ہیں انسان زندہ ہے اگرچہ ناپاکی کی حالت میں رہتا ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے پیشاب کے خطرے آتے رہتے ہیں یا ہوا خارج ہوتی رہتی ہے ہمیشہ یا اس طریقے سے اور کچھ کے ساتھ معاملہ ہے تو ایسی صورت میں نماز کو نہیں چھوڑ سکتا وہ نماز پڑھے گا اس لیے ہمارے نبی ان کو کیا کہا جاج کو کہ تم کو نماز پڑھنا یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے نماز معاف ہے حالانکہ پیشاب کے راستے سے خون کا آنا ناپاکی ہے یہ ناپاک ہو جاتا ہے مرد یا عورت جس کے راستے سے بھی یہ جس کے سے بھی یہ خون آئے گا وہ آدمی اور عورت ناپاک ہو جاتے لیکن پھر بھی ہمارے نبی نے ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا اسے معلوم ہوا کہ نماز ہر حال میں پڑھنا ہے اگر انسان پاک نہیں رہ سکتا ہے تو بھی انسان کو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے تیمم کرے گا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھے گا لیٹ کے پڑھے گا اشاروں سے پڑھے گا لیکن نماز پڑھے گا نماز نہیں چھوڑ سکتا انسان انسان کے ہوش واس باقی ہے اہمیت ہے نماز کی ٹھیک ہے یہ اس شخص کے لیے انتقاد التہارا کی تہارت کا ٹوٹ جانا جس کے پاس کوئی بیماری نہ ہو جو تندرست ہے صحت مند ہے نوجوان ہے ان کے پاس کوئی بیماری نہیں ہے وہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو ان کا نماز باطل ہو جائے گی اب یہ نہیں کہ وہ دو رکعت پڑھے تھے دو رکعت ان کی سیف ہے محفوظ ہے اب دو ہی رکعت پڑھیں گے آ کر کے ایسا نہیں ہے دو رکعت ان کی ختم ہو گئی اب ان کو اثر نو پڑھنا پڑے گا اگر جماعت باقی ہے جماعت میں شامل ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور امام کے ساتھ جو رکعت ملے گی وہ ان کی رکعت مکمل مانی جائے گی اس کے بعد پھر جو رکعت چھوٹی ہوئی ہے اس رکعت کو پوری کر لیں گے جیسے مان لیجیے کسی آدمی کا وضو ٹوٹا عشاء کی نماز ہو رہی تھی دو رکعت میں اس کا وضو ٹوٹ گیا اب وہ گیا وضو کرنے کے لیے اب اس کی نماز دو رکعت باطل ہو گئی نا اب وضو کر کے جب آئے گا اب مان لیجیے امام کے ساتھ شامل ہو گیا اب امام چوتھی رکعت میں ہے اب امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا اب اس کو ایک رکعت ملی اب کیا کرے گا بعد میں تین رکعت اور پڑھے گا یہ نہیں کہ دو رکعت پڑھ لیا تھا اس کو کاؤنٹ کرے گا نہیں وہ باطل ہو گئی یا آیا جماعت ختم ہو گئی تو پھر اپنا وہ الگ نماز پڑھ لے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے کرنا تو یہ نہیں کہ دو دو پڑھ لیا تھا یہ ایک پڑھا تھا وہ کاؤنٹ ہوگی اس کو شمار کیا جائے گا ایسا نہیں ہے کیونکہ تہارت اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم تک باقی رہنا ہے اگر درمیان میں آپ کا وضو ہمارا وضو ٹوٹ گیا تو انسان کی نماز باقی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں جن سے انسان کا جو ہے وضو کیا نام ہے نماز باطل ہو جاتی ہے اسی طریقے سے اگر امام جماعت کے ساتھ نماز ہم پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ یہاں تو مصنف نے نہیں ذکر کیا اس مسئلے کو لیکن یہ مسئلہ بھی ہے اسی میں سے کہ اس سے بھی انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے کہ ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اگر امام سے آگے نکل جائیں گے تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی امام سے پہلے ہم نے رکو کر لیا امام سے پہلے سلام پھیر لیا امام سے پہلے سجدہ کر لیا ہماری نماز باطل کیونکہ امام کے پیچھے پیچھے ہم کو چلنا ہے انما جو امام لئی اتما امام اس لیے کہ تم اس کی اقدا کرو اس کی پیروی کرو اس کے پیچھے پیچھے چلو فیضا کب برا فکبر جب اللہ اکبر کہہ لے تب اللہ اکبر کہو جب رکو میں چلا جائے تب رکو میں جاؤ یہ نہیں کہ رکو میں نہیں گیا پہلے اسے رکو میں چلے گئے نماز باطل ہو جائے گی کیونکہ آپ نے امام کی اقدا نہیں کی امام کو آپ نے فالو نہیں کیا تو آپ کے امام کو بھی فالو کرنا ہے اس سے بھی انسان کی نماز جو ہے کیا ہو جاتی ہے باطل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یا اس طریقے سے اگر کوئی آدمی کسی واجب چیز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے تو بھی اس کی نماز باطل ہو جائے گی یا رکن کو چھوڑ دیتا ہے یا واجب چیز کو جیسے مان لیجیے عشاء کی نماز ہے دو تشود والی نماز جو ہوتی ہے اس میں پہلا تشود واجب ہوتا ہے اب آدمی جان بوجھ کر کے چھوڑ دے اس کو اس کی نماز باطل ہو جائے گی یا نماز کے اندر پہلی بار اللہ ابر کہنا تو رکن ہے اس کے بعد اللہ اوبر کہنا رکو میں جانے کے لیے سدے میں جانے کے لیے سدے سر اٹھانے کے لیے واجب ہے یہ اب اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے چھوڑ دے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی یعنی وہ سدے سے اٹھا لیکن اللہ اوپر نہیں کہا جان بوجھ کر کے جان بوجھ کر کے اگر بھول گیا ہے تو سدے سے وہ کرنا پڑے گا اس کو اس کی نماز ہو جائے گی لیکن اگر وہ جان بوجھ کر کے چھوڑے گا اللہ اکبر نہیں کہے گا اس کی نماز باطل ہو جائے گی رکو میں آپ کو دعا پڑھنا نا سبحان بل عظیم یہ واجب ہے دعا پڑھنا اگر آدمی نہ پڑھے رکو تو کر لیا رکو کرنا رکن ہے لیکن دعا پڑھنا واجب ہے اگر دعا نہیں پڑھے گا وہ رکو میں چلا گیا وہ خاموش ہے وہ تو کیا ہوگا اسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی اگر جان بوجھ کر کیسا کرے گا تو لیکن اگر وہ کیا نام ہے بھول کر کے کر لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی اس کو سجدے سے وہ کرنا پڑے گا بات سمجھ آ رہی نا جی۔, جی ہاں تو رکن چھوڑنے سے جان بوجھ کر کے یا واجب چھوڑنے سے بھی جان بوجھ کر کے انسان کی نماز جو ہے باطل ہو جاتی ہے ایسی بغیر نیت کے نماز پڑھنا نیت بھی انسان کے لیے ضروری ہے لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے نہیں کہنا ہے نیت مطلب یہ کہ آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو آپ کے دل میں رہے کہ میں عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں یہ نہ ہو کہ آپ فجر پڑھ لیں دو رکا سلام پھیر دیں یا آپ سمجھیں کہ عصر کی نماز اور آپ نے بلند آواز سے کراتی نہیں کیا نہیں تو جو نماز ہو وہ نماز انسان کے دل میں حاضر ہو کہ فلاں نماز ہو اس کو نیت کہا جاتا ہے نیت دل کے ارادے کا نام اس کو زبان سے کہنا یہ غلط ہے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا میں نماز پڑھتا ہوں عشا کی چار رکعت اس امام کے پیچھے میرا منہ کعبہ شریف بسم اللہ اکبر یہ کہنا بدعت ہے جائز نہیں ہے کہنا اس کو یہ نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے زبان سے نیت ادا کرنا غلط ہے یہ دل کا عمل ہے دل سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو زبان سے ادا نہیں کر سکتے جو زبان کا عمل انسان اس کو دل سے نہیں ادا کر سکتا زبان کا عمل کیا ہے قرآن پڑھنا درس دینا اب میں دل میں سوچ لوں کہ میں نے درس دے دیا اور درس نہ دوں تو درس ہو جائے گا نہیں ہوگا ہم کو زبان سے درس دینا پڑے گا امام خطبہ دیتا ہے دل میں سوچ لے کہ میں نے خطبہ دے دیا تو ہو جائے گا خطبہ اس کو خطبہ دینا پڑے گا یہ زبان کا عمل ہے اس کو زبان سے پڑھنا ہے قرآن پڑھنا ہے صبح شام کی دعا زبان سے پڑھنا ہے اب آدمی سوچ لے کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا نہیں بھائی جب تک آپ نہیں پڑھو گے نہیں مانا جائے گا یہ زبان کا عمل ہے زبان سے کرنا دل کا عمل انسان دل سے کرتا ہے مال کا صدقہ ہوتا ہے مال آپ مال جب دیں گے تب آپ کا صدقہ مانا جائے گا نا آپ دل میں سوچ رہے زبان سے کہہ بھی دیں ہم نے دس ریال ایک مسکین کو دے دیا اور آپ نے دیا نہیں دس ریال مانا جائے گا دل میں بھی سوچا زبان سے بھی کہا نہیں مانا جائے گا کیونکہ وہ آپ کو دینا ہے صدقہ خیرات کرنا آپ کو تو اسے دل کا عمل کیا ہے نیت دل میں آپ کے یہ ہونا چاہیے کہ میں فلاں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں اللہ کو معلوم ہے نا ہمارے دل میں کیا ہے یہ اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ میں عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ یہ چار رکعت ہوتی ہے میرا امام ہے نہیں اللہ کو معلوم ہے کہ عشاء کا وقت عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آپ آئیں اس لیے زبان سے کہنا بدعت ہے یہ علماء نے اس کو بدعت قرار دیا ہے ہمارے یہاں اکثر لوگ کرتے ہیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں آپ اس کو اصلاح کر لیں اس کو چھوڑ دیں یہ قطام جائز نہیں ہمارے لیے نماز کی شروعات بداعت سے نہ کریں ہمارے بھی اللہ اکبر سے نماز شروع کرتے تھے یہ سب زبان سے کہنا غلط ہے ہمارے اردو زبان میں لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی نے کہا ہوگا تو عربی میں کہا ہوگا نا تو اردو میں کیوں کہتے بھائی نماز پوری عربی میں اور نیت آپ اردو میں کرتے ہو یہ نیت زبان سے زبان سے نیت ہے ہی نہیں میں کہہ رہا ہوں غلط ہے ہی چیز نیت دل کے رادے کا نام ہے آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں دل میں تاکہ رہے کہ بھائی ہاں فلاں نماز ہے یہ تاکہ اسی کے مطابق پڑھیں اب مغرب تین رکعت ہے اب آپ اس کو ایشا سمجھ کے پڑھیں گے تو چار رکعت پڑھ لیں گے لیکن اگر آپ کے دل میں ہے کہ مغرب ہے تو مغرب تین ہی رکعت ہوتی لا تین ہی رکعت پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں گے تو اس طریقے سے نیت یہ کہ جو جو آپ عبادت کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کے دل کے اندر یہ شعور ہو کہ کون سی نماز ہے کون سی عبادت ہے اس کو دل زبان سے کہنا غلط ہے زبان کا عمل نہیں ہے یہ ہمارے نبی کبھی زبان سے نہیں کہتے تھے صحابہ کبھی زبان سے نہیں کہتے حضرت عائشہ فرماتی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر سے نماز شروع کرتے تھے اللہ کے سلو کے دی سے نماز میں حرام کر دینے والی چیز اللہ اکبر ہے اور حلال کر دینے والی چیز السلام علیکم ہے آپ نے اللہ اکبر کہا نماز میں داخل ہو گئے ٹھیک ہے زبان سے کہنا کیا یہ چیز دین کے اندر نئی چیز ہے بدعت ہے تو نیت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دل میں نیت ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یہ چیز اگر یہ نہیں آپ آئے کھڑے ہو گئے خلاص آپ کی کوئی نیت نہیں ہے اب کون سی نماز پڑھیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے دل میں کوئی شور ہی نہیں ہے آپ چلے گئے وضو کرنے کے لیے اور آپ کو شور نہیں کہ ہم نے وضو کرنا ہے اب آپ نے ہاتھ دھلا پاؤں دھل لیا ایسا کر کے چلا آپ کا وضو نہیں ہوگا آپ کے دل میں کیونکہ عبادت ہے یہ بات کے لیے نیت ہوتی ہے دل میں دل میں شور ہونا چاہیے کہ بھائی میں وضو کر رہا ہوں نماز کے لیے وضو ہے یہ تو اس کو نیت کہا جاتا تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے ادا کرنا بدا تمن آد صافی امرینا ہاد و مفاردن اللہ کے رسول حدیث جس نے ہمارے دین کے اندر نئی چیز پیدا کی وہ مردود اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اللہ اسے قبول نہیں کرے گا مردود اللہ تعالیٰ اس کو لوٹا دے گا لہذا بدا سے ہم بچیں ہمارے نبی کی سنت کافی ہے انسان سنتوں پر عمل نہیں کر پاتا بدعت پر عمل کرنا شروع کر دیتا سنتوں میں عمل کرنے میں انسان کے لیے نجات ہے بدعت گمراہی ہے گمراہی کہاں لے جاتی ہے جہنم کے دلے جاتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خطبے میں کہا کرتے تھے کہ سب سے بہتر کتاب بات اللہ کی کتاب ہے سب سے بہتر طریقہ میرا طریقہ ہے اور سب سے بری چیز نئی نئی چیزیں بری ہیں اور ہر نئی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے اور بدعت گمراہی ہے وہ کل بدعت غلالہ و کل و دلالت دلالتن فنار اور ہر گمراہ انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والے تو ہم گمراہی سے بچیں بداعت سے بچیں خرافات سے بچیں ہمارے لیے نبی کی سنت نبی کا طریقہ کافی ہے ہم کو نئی چیز کی ضرورت نہیں کہ دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کریں تو زبان سے نیت ادا کرنا یہ دین کے اندر نئی چیز بدعت ہے اس سے بچنے کی ضرورت تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن سے انسان کی نماز جو ہے باطل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا کہ اللہ ہر ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اللہ ہماری نمازوں کی حفاظ فرمائے نمازوں کے اندر خوشور خضو پیدا کرے اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق جینے نماز پڑھنے اور ہر بات کرنے کی اللہ تعالی ہم کو توفیق دے آمین محمد والا علیہ وصاب اجمین و جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈن کر ہاں؟